حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روک دیا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 686